روزے کے آداب روزے کے عظیم اجر اور عظیم فائدوں کو نگاہ میں رکھ کر پورے ذوق و شوق کے ساتھ روزہ رکھنے کا اہتمام کیجیے یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بدل کوئی دوسری عبادت نہیں ہو سکتی یہی وجہ ہے کہ روزہ ہر امت پر فرض رہا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا الذین کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم کم لعلکم تتقون ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے اس عظیم مقصد کو یوں بیان فرمایا جس شخص نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو خدا کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا جس شخص نے ایمانی کیفیت اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھا تو خدا اس کے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جو پہلے ہو چکے ہیں رمضان کے روزے پورے اہتمام کے ساتھ رکھیے اور کسی شدید بیماری یا عذر شرعی کے بغیر کبھی روزہ نہ چھوڑیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص نے کسی بیماری یا شرعی عذر کے بغیر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑا تو عمر بھر کے روزے رکھنے سے بھی ایک روزے کی تلافی نہ ہو سکے گی روزے میں ریاکاری اور دکھاوے سے بچنے کے لیے معمول کے مطابق حشاش بشاش اور چاق و چوبن اپنے کاموں میں لگے رہیے اور اپنے انداز و اطوار سے روزے کی کمزوری اور سستی کا اظہار نہ کیجیے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ آدمی جب روزے رکھے تو چاہیے کہ حزب معمول تیل لگائے کہ اس پر روزے کے اثرات نہ دکھائی دیں روزے میں نہایت اہتمام کے ساتھ ہر برائی سے دور رہنے کی بھرپور کوشش کیجیے اس لیے کہ روزے کا مقصود ہی زندگی کو پاکیزہ بنانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے روزہ ڈھال ہے اور جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو اپنی زبان سے کوئی بے شرمی کی بات نہ نکالے اور نہ شور ہنگامہ کرے اور اگر کوئی اس سے گالی گلوچ کرنے لگے یا لڑائی پر آمدہ ہو تو اس روزے دار کو سوچنا چاہیے کہ میں تو روزے دار ہوں بھلا اس میں کیسے گالی کا جواب دے سکتا یا لڑ سکتا ہوں احادیث میں روزے کا جو عظیم عجر بیان کیا گیا ہے اس کی آرزو کیجیے اور خاص طور پر افطار کے قریب خدا سے دعا کیجیے کہ خدایا میرے روزے کو قبول فرما اور مجھے وہ اج و ثواب دے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے روزے دار جنت میں ایک مخصوص دروازے سے داخل ہوں گے اس دروازے کا نام ریان ہے جب روزے دار داخل ہو چکیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا پھر کوئی اور اس دروازے سے نہ جا سکے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے روز روزہ سفارش کرے گا اور کہے گا کہ پروردگار میں نے اس شخص کو دن میں کھانے پینے اور دوسری لذتوں سے روکے رکھا خدایا تو اس شخص کے حق میں میری سفارش قبول فرما اور خدا اس کی سفارش کو قبول فرما لے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ افطار کے وقت روزے دار جو دعا مانگے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے رد نہیں کی جاتی روزے کی تکلیفوں کو ہنسی خوشی برداشت کیجیے اور بھوک اور پیاس کی شدت یا کم زوری کی شکایت کر کے روزے کی ناقدری نہ کیجیے سفر کے دوران یا مرض کی شدت میں روزہ نہ رکھ سکتے ہوں تو چھوڑ دیجیے اور دوسرے دنوں میں اس کی خزا کیجیے قرآن میں ہے فمن کانا مریضن او علا سفرن من ایام اقر جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے حضرت انس فرماتے ہیں جب ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں سفر پر ہوتے تو کچھ لوگ روزہ رکھتے اور کچھ لوگ نہ رکھتے پھر نہ تو روزے دار روزہ چھوڑنے والے پر اعتراض کرتا اور نہ روزہ توڑنے والا روزے دار پر اعتراض کرتا روزے میں غیبت اور بدنگاہی سے بچنے کا خاص طور پر اہتمام کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے روزے دار صبح سے شام تک خدا کی عبادت میں ہے جب تک وہ کسی کی غیبت نہ کرے اور جب وہ کسی کی غیبت کر بیٹھتا ہے تو اس کے روزے میں شگاف پڑ جاتا ہے حلال روزی کا اہتمام کیجیے حرام کمائی سے پلنے والے جسم کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حرام کمائی سے جو بدن پلا ہو وہ جہنم ہی کے لائق ہے سحری ضرور کھائیے اس سے روزہ رکھنے میں سہولت ہوگی اور کمزوری اور سستی پیدا نہ ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سحری کھا لیا کرو اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا سحری کھانے میں برکت ہے کچھ نہ ہو تو پانی کے چند گھونٹ ہی پی لیا کرو اور خدا کے فرشتے سحری کھانے والوں پر سلام بھیجتے ہیں اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کر کے قیام اللیل میں سہولت حاصل کرو اور سحری کھا کر دن میں روزے کے لیے قوت حاصل کرو اور صحیح مسلم میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں صرف سحری کھانے کا فرق ہے سورج غروب ہو جانے کے بعد افطار میں تاخیر نہ کیجیے اس لیے کہ روزے کا اصل مقصود فرما برداری کا جذبہ پیدا کرنا ہے نہ کہ بھوکا پیاسا رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے مسلمان اچھی حالت میں رہیں گے جب تک افطار کرنے میں جلدی کریں گے افطار کے وقت یہ دعا پڑھیے اللہ لکا سمتو و تو و کا ترت خدایا میں نے تیرے ہی لئے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے افطرار کیا اور جب روزہ افطار کر لیں تو یہ دعا پڑھیں ظہب الزمعو وابتلت وب وثبت العجر انشاءاللہ ان شاء اللہ پیاس جاتی رہی رگے تر و تازہ ہو گئیں اور اجر بھی ضرور ملے گا اگر خدا نے چاہا کسی کے یہاں روزہ افطار کریں تو یہ دعا پڑھیں افتا اند السائمون و اقلت عام کم و علیکم وسلت خدا کرے تمہارے یہاں روزے دار روز افطار کریں اور نیک لوگ تمہارے یہاں کھانا کھائیں اور فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کریں روزہ افطار کرانے کا بھی اہتمام کیجیے اس کا بڑا اجر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص رمضان میں کسی کا روزہ کھلوائے تو اس کے سلے میں خدا اس کے گناہ بخش دے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے نجات دے گا اور افطار کرانے والے کو روزے دار کے برابر ثواب دے گا اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سب کے پاس اتنا کہاں ہے کہ روزے دار کو افطار کرائیں اور اس کو کھانا کھلائیں شاد فرمایا صرف ایک کھجور یا دودھ اور پانی کے ایک گھونٹ سے افطار کرا دینا بھی کافی ہے